جزیے کی حقیقت علامہ ابن تیمیہ نے الجزیہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ عقد معاہدہ پر قائم رہیں جس طرح تمام حکومتوں کے قوانین میں ٹیکس دیتے رہنا وفاداری اور پابندیہ قانون کی دلیل ہے اور نہ ادا کرنا بے وفائی اور غداری کی اسی طرح جزیہ دیتے رہنا بھی پابندی عہد کی دلیل ہے اور اس کا ادا کرنا نقض عہد کا ہم مانی یہی وجہ ہے کہ جزیہ صرف لڑنے کے قابل مردوں پر عائد کیا گیا ہے عورتیں نابالغ بچے مجانین اذکار رفتہ بوڑھے اندھے اور اپاہج وغیرہ سب اس سے مستثنا ہیں بدائے ثنائے میں ہے ترجمہ اللہ تعالیٰ نے جزیہ صرف ان لوگوں پر مقرر کیا ہے جو اہل قتال ہیں جیسا کہ آیت قاتل الزینہ میں لفظ قاتلو سے معلوم ہوتا ہے مقاتلہ کے لیے جانبین سے قتال کی اہلیت شرط ہے پس جن لوگوں میں یہ اہلیت نہیں ہے وہ قتال اور جزیہ دونوں سے مستثنا یدیوں کا لفظ اس مضمون کی تشریح کرتا ہے ید سے مراد یہاں ہاتھ نہیں ہے بلکہ دراصل یہ کنایا ہے اطاعت اور انقیاد سے چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ اطاعت پر آمادگی کے ساتھ جزیہ ادا کریں اگر ان میں اس قدر پابندی آئین اور اتنی امن پسندی موجود نہ ہو کہ اپنے واجب الادا ٹیکس کو رضامندی کے ساتھ ادا کریں بلکہ اس پر انہیں مجبور کرنے کے لیے ہمیشہ تلوار کی قوت استعمال کرنے کی ضرورت رہے تو پھر نہ اعتائے جزیہ کا اصل منشا یعنی نظم و آئین کا قیام پورا ہو سکتا ہے اور نہ عقد ذمہ ہی باقی رہ سکتا ہے جس کے لیے اطاعت لازمی شرط ہے جزیے کی رقم ایسی قلیل مقرر کی گئی ہے کہ اس کا دینا بار نہ ہو اس کے لیے وصول کرنے کے طریقوں میں بھی نرمی کی تاکید کی گئی ہے قید اور سزا وغیرہ سے انہیں تکلیف دینا اور ان پر ناقابل برداشت بوجھ ڈالنا جائز نہیں رکھا گیا چنانچہ اس کے متعلق کثرت سے تقیدی احکام اور روایات موجود ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ جزیے کی ایک بڑی رقم لائی گئی آپ نے اسے غیر معمولی دیکھ کر فرمایا مجھے گمان ہوتا ہے کہ تم نے لوگوں کو برباد کر دیا محسلین نے جواب دیا خدا کی قسم ہم نے بہت نرمی سے وصول کیا ہے آپ نے پھر پوچھا بغیر مارے باندھے انہوں نے عرض کیا بغیر مارے باندھے تب آپ نے اس مال کو خزانے میں داخل کرنے کی اجازت دی حضرت علی نے ایک مرتبہ ایک شخص کو اک برا پر عامل مقرر کرتے ہوئے ہدایت فرمائی کہ خراج کی تحصیل میں ان پر ایسی سختی نہ کرنا کہ وہ اپنے گدھے یا اپنی گائیں یا اپنے کپڑے یا دوسری چیزیں بیچنے پر مجبور ہو جائیں بلکہ ان کے ساتھ نرمی کرنا حضرت حکیم بن حضام نے فلسطین کے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ تحصیل جزیہ میں سختی کرتے ہیں تو انہوں نے اس سے منع کیا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو لوگ دنیا میں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں انہیں اللہ قیامت کے دن تکلیف دے گا ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں پر جو جزیہ عائد کیا جاتا ہے وہ در حقیقت کوئی سزا نہیں ہے بلکہ اس کا مدعا صرف یہ ہے کہ امن و آئین کے پابند ہوں رضا اور رغبت کے ساتھ قانون عدل کی اطاعت کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق اس حکومت کے مصارف ادا کریں جو انہیں پرومن زندگی بسر کرنے کا موقع دیتی ہے ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھتی ہے انصاف کے ساتھ حقوق تقسیم کرتی ہے قوت والوں کو کمزوروں پر ظلم کرنے سے روکتی ہے کمزوروں کو قوت والوں کا غلام بننے سے بچاتی ہے اور تمام سرکش عناصر کو اخلاق و انسانیت کے حدود کا پابند بناتی ہے وہ کے الفاظ اس مطلب کی مزید وضاحت کرتے ہیں ابن قیم نے تصریح کی ہے اس آیت میں صغار سے مراد ان کا قانون الہی کے احکام کی تنفیذ پر راضی ہونا اور آئین عدل کی پابندی کرنا ہے اس اطاعت اور انقیاد کی علامت کے طور پر ان کا جزیہ دینا ہی صغار ہے خود قرآن مجید میں مختلف مواقع پر جنگ کے مقصد اور اس کے مفید نتیجے کو جس طرح بیان کیا گیا ہے اس سے ساغرون کا مطلب صاف طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کو اپنے قوانین باطلہ کی تنفیذ سے اتنا و فساد برپا نہ کر سکنا اور ان کا بدکاری اور شرارت سے عاجز ہو جانا اور قانون الہی کے تحت نظام عدل کا پابند رہنا ہی ان کا صغار ہے قاتل و لا حا فتنہ میں قتال کا مقصد یہ بتلایا ہے کہ فتنہ باقی نہ رہے حتیٰ تدا الحرب اوزارہ میں اسی مقصد کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جنگ و فساد کا زور ٹوٹ جائے اصل لہ یقفہ باصَ لذینہ کفروم میں وہی مفہوم ان الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے کہ قریب ہے کہ اللہ کافروں کی قوت جنگ و جدال کو توڑ دے جا کلیمت الزینہ کفر الصفلا و کلیمت اللّہ میں اسی جنگ کا نتیجہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ کافروں کا بول نیچا ہو اور اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے پس در حقیقت کتنے کا باقی نہ رہنا فساد کا مٹ جانا باطل کے حامیوں کی قوت جنگ کا خاتمہ ہو جانا کفر کی شیطانی طاقت کا اس حد تک ٹوٹ جانا کہ وہ دنیا کے امن و سکون کو برباد نہ کر سکے اور خلق خدا کے اختلافی اور روحانی اور مادی ترقی میں رکاوٹیں نہ ڈال سکے نیز کافروں کے خود ساختہ قوانین کا منسوخ ہو جانا اور ان کی جگہ اللہ کے اس قانون عدل کا بول بالا ہو جانا جو بنی نو انسان کے درمیان ہر قسم کے شیطانی امتیازات کو مٹا کر صرف حق و باطل اور بدی اور تقوی کا امتیاز قائم کرتا ہے اور ظالموں کے سوا ہر شخص کو امن و آزادی کی خوشخبری دیتا ہے یہی کفروں کا صغار ہے اور آیت قتال میں حتیٰ این یدیوں وہوا ساغیرون سے یہی صغار مراد ہے پس معلوم ہوا کہ اس آیت میں حکم قتال کا منشا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا سے فتنہ و فساد کی آزادی چھین لی جائے اور زندگی کے تمام شعبوں میں اس کو حقیقی اور انسانیت پرور آزادی عطا کی جائے ایسی آزادی جو اخلاقی حدود کی پابندی پر مبنی ہو اور نہ روا قید اور نہ روا بے قیدی دونوں سے پاک ہو اسلام کی تلوار صرف ظلم و سرکشی اور فتن و فساد کے خلاف اٹھتی ہے خواہ اس شیطانی قوت کے شکار مسلمان ہوں یا غیر مسلم جب تک کوئی جماعت اس قوت کا استعمال ترک نہیں کرتی اس کے ساتھ اسلام کی جنگ برابر جاری رہتی ہے مگر جس لمحے وہ اس گناہ عظیم کو ترک کر کے حق و انصاف کے قانون کی پابندی اختیار کر لیتی ہے ٹھیک اسی لمحے سے اس کا خون حرام ہو جاتا ہے اس کے مال اور اس کی آبرو کی حفاظت مسلمانوں پر لازم ہو جاتی ہے اور اسلام کی پرامن حکومت میں اس کو پوری آزادی دے دی جاتی ہے کہ تمام جائز طریقوں سے اپنی دولت اپنی صنعت اور تجارت اپنے علوم و آداب اپنے تہذیب و تمدن غرض اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کرے اور انسانیت کے بلند سے بلند مدارج تک پہنچنے کے لیے جن جن وسائل کی ضرورت ہو انہیں آزادی کے ساتھ استعمال کرے اس بارے میں اسلام کا قانون اہل ذمہ کو جو وسیع آزادی عطا کرتا ہے وہ دنیا کے قوانین میں اپنا جواب نہیں رکھتی اور قدرتی طور پر اس کا جواب ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ اسلام کے اور ان دنیاوی قوانین کے نقطہ نظر میں ایک بنیادی فرق ہے یہ قوانین قیصریت کے اصول پر قائم ہیں ان کے مطابق محکوم قوم حاکم جماعت کی ملکیت ہوتی ہے اور حاکم کے لیے محکوم کے وسائل حیات ایک جائیداد کی حیثیت رکھتے ہیں جسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا اور محکوم کو اس کے فائدے سے محروم رکھنا اس کا قدرتی حق ہوتا ہے اسی لیے ان قوانین کی تنفیذ خواہ کتنی ہی فیاضی اور فراخ دلی کے ساتھ ہو بہرحال حاکم جماعت کا مفاد محکوم جماعت کے حقیقی مفاد سے کبھی متحد نہیں ہو سکتا اور لازمی طور پر کمزور کا مفاد طاقتور کے مفاد پر قربان کر دیا جاتا ہے جدید زمانے کی جمہوریت میں اگرچہ قومی اقلیتوں نیشنل مائنورٹیز کو نظری حیثیت سے شریک فی الحکم ٹھہرایا گیا ہے لیکن عملاً ملک اکثریت کا ہوتا ہے اور اقلیت کو یا تو قتل و غارت کر کے فنا کیا جاتا ہے یا اسے ہر طرح کا دباؤ ڈال کر مجبور کیا جاتا ہے کہ اپنے امتیازی وجود کو اکثریت کے اندر گم کر دے بخلاف اس کے اسلامی قانون کی بنیاد فلاح انسانیت کے اعلیٰ اور شریف مقصد پر رکھی گئی ہے اس میں حاکم و محکوم کا تعلق صحیح معنوں میں خادم و مخدوم کا ساتھ تعلق ہوتا ہے حاکم کا مفاد اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ محکوم کے اصلی اور حقیقی مفاد کی ترقی کے لیے کوشش کرے اس کو حکومت کا اختیار دے دیے جانے کی غرض و وغیرہ ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ سوسائٹی کی اخلاقی اور روحانی اور مادی زندگی کو تباہ کرنے والی برائیوں کے استحصال کی کوشش کرے اور اسے انسانیت کے اعلیٰ مدارج تک پہنچانے والی اچھائیوں کے عام کرنے میں اپنی تمام قوتوں کو استعمال کرے پس اسلام کا حاکم اپنے محکوم کو اخلاقی حدود کا پابند بنانے کے بعد اسے ہر قسم کی کامل آزادی عطا کرتا ہے وہ اس کے راستے میں اپنی یا اپنی جماعت کی یا اپنے طبقے کی اغراض کے لیے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرتا بلکہ اسے ایک بلند درجے کا انسان بننے میں پوری مدد دیتا ہے